ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اور جس بات کی آپ کو اے نبی خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑیے کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے اور زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر نہ تو تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے ان سب کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے سامعین بنائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے بغیر علم کے گواہی نہ دو یعنی جس بات کا علم نہ ہو اس میں زبان نہ ہلاؤ بے علم کے کسی کی عیب جوئی اور بہتان بازی نہ کرو جھوٹی شہادتیں نہ دیتے پھرو بے دیکھے نہ کہہ دیا کرو کہ میں نے دیکھا نہ بے سنے سننا بیان کرو نہ بے علمی پر اپنا جاننا بیان کرو کیونکہ ان تمام باتوں کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی غرض وہم خیال اور گمان کے طور پر کچھ کہنا منع ہو رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا اجتنبو کثیر من الظن کہ لوگوں زیادہ گمان سے بچو بعض گمان گناہ ہے اور صحیح بخاری نے صحیح مسلم اور مستد احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے گمان سے بچو گمان بدترین جھوٹی بات ہے اور سنن بھی داود میں ہے رسول اللہ نے فرمایا بدترین بہتان یعنی الزام لگانا یہ ہے کہ انسان جھوٹ موٹ کوئی خواب گھڑ لے اور صحیح بخاری نیز مستد احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص ایسا خواب از خود گھڑ لے قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ دو جو کے درمیان گرہ لگائے اور یہ اس سے ہرگز نہیں ہونا قیامت کے دن آنکھ کان دل سب سے باس پرس ہوگی سب کو جواب دہی کرنی ہوگی یہاں پر تلکا کی جگہ الائکا کا استعمال ہے عرب میں یہ استعمال برابر جاری ہے یہاں تک کہ شاعروں کے شعروں میں بھی یہ پایا جاتا ہے تکبر کے ساتھ چلنا منع ہے اکڑ کر اطرا کر تکبر کے ساتھ چلنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منع فرماتے ہیں یہ عادت سرکش اور مغرور لوگوں کی ہے پھر اسے نیچے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گو کتنے ہی بلند سر ہو کر چلو لیکن پہاڑوں کی بلندی سے پست ہی رہو گے اور گو کیسے ہی کھٹ پھٹ کرتے ہوئے پاؤں مار مار کر چلو لیکن زمین کو پھاڑنے سے رہے بلکہ ایسے لوگوں کا برعکس حال ہوتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص چادر جوڑے میں تکبر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا جو وہیں زمین میں دھسا دیا گیا جو آج تک دھستا ہوا چلا جا رہا ہے قرآن میں قارون کا قصہ موجود ہے کہ وہ ماں اپنے محلات کے زمین دوز کر دیا گیا یعنی اسے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے زمین میں ڈھسا دیا آجزی اختیار کرنے کی فقیلت ہاں توازو نرمی فروتنی اور عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ اور عالی قدر کرتے ہیں امام ابن دنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب الخمول و تواضع میں لائے ہیں کہ ابن الحم دربار منصور میں جا رہا تھا ریشمی جبا پہنے ہوا تھا اور پنڈلیوں کے اوپر سے اسے دوہرا سلوایا تھا کہ نیچے سے قبا بھی دکھائی دے اور اکڑتا اینٹتا جا رہا تھا حسن رحمہ اللہ نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فرمایا اوفو چڑھا بل کھایا رخساروں پھولا اپنے ڈنڈر بازو دیکھتا اپنے تئیں تولتا نعمتوں کے ذکر و شکر کو بھولا رب کے حکام کو چھوڑا اللہ کے حق کو توڑا دیوانوں کی چال چلتا ازو ازو میں کسی کی دی ہوئی نعمت رکھتا شیطان کی لانت کمارا وہ دیکھو جا رہا ہے ابن الحم نے سن لیا اور اسی وقت لوٹایا اور عزر و معذرت کرنے لگا حسن رحیم اللہ نے فرمایا مجھ سے معذرت کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اسے ترک کر دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا ولا عابد بختری نے آل علی میں سے ایک شخص کو اکڑتا ہوا چلتا دیکھا دیکھ کر فرمایا اے شخص جس نے تجھے یہ اکرام دیا ہے اس کی روش ایسی نہ تھی اس نے اسی وقت توبہ کر لی سیاحوں کی دوسری قراز سے ہے تو معنی یہ ہوئے کہ جن کاموں سے ہم نے تمہیں روکا ہے یہ سب کام نہایت برے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو سے لے کر اکڑ کر نہ چلو تک کے تمام کام اور سیا اہو کی قراءت پر مطلب یہ ہے کہ وقہ اور سے یہاں تک جو حکم احکام اور جو ممانعت اور روک بیان ہوئی ہے اس میں جن برے کاموں کا ذکر ہے وہ سب اللہ کے نزدیک مکرو ناپسندیدہ کام ہیں امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہی توجہ بیان فرمائی ہے